انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے اگر تم سے ہو سکے کہ صبح و شام تم اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کھوٹ یعنی بغض حسد کینا وغیرہ نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو پھر آپ نے فرمایا میرے بیٹے ایسا کرنا میری سنت اور میرا طریقہ ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھتر یہ حدیث ضعیف ہے